ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان کا ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب تو نے جہاد کو کیوں ہمارے اوپر فرض کر دیا کیوں نہ ہمیں کچھ اور دنوں تک مہلت دی آپ کہہ دیجئے کہ دنیاوی فائدہ مختصر ہے اور آخرت تقوی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی ایک جماعت کے سلسلے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکی زندگی میں مشرقین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطال کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے ابھی نماز اور صدقات و خیرات کے ذریعے غریب مسلمانوں کی مدد کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے لیکن جب مدنی زندگی میں جہاد فرض ہوا تو انہی میں سے ایک جماعت موت کے ڈر سے جنگ سے کترانے لگی تو یہ آیت نازل ہوئی بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جہاد فرض ہونے کے قبل اسلام کا اعلان کر دیا تھا اور جب جہاد فرض ہوا تو مارے ڈر کے ان کی جان مصیبت میں پڑ گئی امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہی تیسرا قول آیت کے سیاق کے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا اے اللہ تو نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کیا نیز اللہ نے ان لوگوں کی یہ صفت بیان کی کہ اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے اور اس طرح کے اقوال صحابہ اکرام سے صادر نہیں ہو سکتے تھے صاحب محاسن التنزیل نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہ مکی زندگی میں صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تو وہ صنعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور مکی زندگی میں جب کہ مسلمان نہایت درجہ کمزور تھے اسلام کا اعلان کرنے سے ڈرتے تھے یہ بات بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جنگ کرنے کی اجازت مانگی ہوگی اور آیت میں ان لوگوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ یہ صفت کافر یا منافق کی ہو سکتی ہے مسلمان کی نہیں آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا قول اور موت سے ان کے خوف و دہشت کا ذکر کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیاوی لذتیں چند ہی دنوں میں ختم ہو جانے والی ہیں اور نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہے گا